اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں پرہ ازگاروں کو راہ دکھانے والی ہے سامعین اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن مجید بلا شک کلام الہی ہے ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں یہاں ذالی کا معنی میں حاضا کے ہے مجاہد عکرمہ سعید بن جبیر سدی مقاتل ابن حیان زید ابن اسلم اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے بھی یہی نقل کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ذالی کا اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لیے جس کے معنی ہیں وہ لیکن کبھی نزدیک کے لیے بھی لاتے ہیں اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یہ یہاں بھی اسی معنی میں ہیں زمخشری کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ الف لام میم کی طرف ہے جیسے اس آیت میں ہے لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك یعنی نہ تو وہ گائے بڑھیا ہے نہ بچی ہے بلکہ اس کے درمیانی عمر کی جوان ہے اور جگہ فرمایا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم یہ ہے اللہ کا حکم جو تمہارے درمیان حکم کرتے ہیں اور جگہ فرمایا ذالکم اللہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی مثال اور مواقع پہلے گزر چکے واللہ عالم بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف جس کے اتارنے کا وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا بعض نے تورات کی طرف کسی نے انجیل کی طرف بھی اشارہ بتایا ہے اور اسی طرح کے دس اقوال ہیں لیکن ان کو اکثر مفسرین نے ضعیف کہا ہے واللہ عالم کتاب سے مراد قرآن کریم ہے جن لوگوں نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب کتاب کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے انہوں نے نہایت دور کا راستہ لیا اور بڑی تکلیف اٹھائی اور خواہ مخواہ بلا وجہ وہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں رئیب کے معنی ہیں شک اور شبے ابن عباس ابن مسعود اور کئی ایک صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی معنی مروی ہیں ابو الدردہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز مجاہد سعید ابن جبیر ابو مالک نافع رحمۃ اللہ علیہم جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مولا ہیں عطا ابو العالیہ ربی ابن انس مقاتل ابن حیان سدی قطادہ اسماعیل ابن ابی خالد رحمۃ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے ابن ابی حاتم فرماتے ہیں مفسرین کا اس میں اختلاف نہیں ریب کا لفظ عرب شاعروں کے شعروں میں تہمت کے معنی میں بھی آیا ہے اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کچھ شک نہیں جیسے سور سجدہ میں ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین یعنی الف لام میم بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار اللہ کی طرف سے اترا ہے بعض نے کہا ہے گو یہ خبر ہے مگر معنی میں نہیں کہے یعنی اس میں شک نہ کرو بعض قاری لا ریبہ پر وقف کرتے ہیں فی ہی ہدن للمتقین کو الگ جملہ پڑھتے ہیں لیکن لا ریبہ فیہ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے کیونکہ یہی مضمون اسی طرح سور سجدہ کی آیت میں گزر چکا ہے اور اس میں بنسبت فی ہی ہدن کے زیادہ مبالغہ ہے ہدن نحوی اعتبار سے صفت ہو کر مرفو ہو سکتا ہے اور حال کی بنا پر منسوب بھی ہو سکتا ہے اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا جیسے دوسری جگہ فرمایا قل هو للذین آمنوا ہدا و شفا یعنی یہ قرآن ہدایت و شفا ہے ایمان والوں کے لیے اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں یہ بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں اس مضمون کی اور آیات بھی ہیں اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گو قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں جیسے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس قد ربکم الى آخر الآیہ یعنی لوگوں تمہارے پاس رب تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے جو مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے ابن عباس اور ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے متقی کون لوگ ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں ایک اور روایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے اعمش ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ متقی کون ہیں آپ یہی جواب دیتے ہیں پھر میں نے کہا ذرا کلبی سے تو دریافت کر لو وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچیں اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے قطادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا ہے کہ اللہ دینون بالغیبی بھی آخر آیا ابن جری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں ترمیدی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے ترمیزی اسے حسن غریب کہتے ہیں ابن ابی حاتم میں ہے معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لیں گے اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے ابو عفیف نے پوچھا اے معاذ متقی کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا جو لوگ شرک سے اور بت پرستی سے بچیں اور باری تعالیٰ کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے ہدایت کی وضاحت ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں اس ہدایت پر تو سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتے فرمان ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اور فرماتے ہیں لئی سا علیہ کا ہدا ہوں اے نبی آپ پر ان کی ہدایت لازم نہیں اور فرماتے ہیں میں یوں فلاح دلہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں اور فرمایا میں یہ فہو فہ الآخر آیا یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں وہی ہدایت والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دیں تو تم ہرگز اے نبی اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد اس قسم کی اور آیات بھی ہیں اور ہدایت کے معنی کبھی حق کے اور حق کو واضح کر دینے اور حق پر دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان نقل تحدی الصلاۃ مستقیم یعنی آپ یقیناً اے نبی سیدھی راہ کی راہبری کرتے ہیں اور فرمایا انت منذر ولی کل قوم حد یعنی آپ اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے اور جگہ فرمان ہے وہ ام سمود و فہدینہ ہوں یعنی ہم نے سمود کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کر لیا اور فرماتے ہیں وہ ددئینہ ہن نجدین اور ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھائیں یعنی بھلائی اور برائی کی تقوا کا اصل معنی بری چیزوں سے بچ رہنے کے ہیں اصل میں یہ وقوع ہے وقایہ سے ماخوذ ہے نابغہ وغیرہ کے اشعار میں بھی آیا ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوا کیا ہے انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے میں چلے ہو جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوا ہے ابن المعتز شاعر کا قول ہے خلی الذنوب صغیرها و ذاك التقى تقا كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى یعنی چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو یہی تقوا ہے ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو دیکھو پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں اور ایک روز ابو الدردہ رضی اللہ عنہ اشعار پڑھے يريد أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما یقول يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله و ما استفادا یعنی انسان اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کا خواہاں ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو وہ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ کا تقوی ہے